نور کی تلاش ہم سب کو ہے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبار تعالی ظلمات اور اندھیروں کو جمع کی شکل میں بیان کرتے ہیں جمع کی سیغے میں اور نور کو مفرت اور ایک بیان کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے فرمایا اور علماء نے لکھا ہے اندھیرے بے شمار ہیں اور اسلام اور نور ایک ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نور اس لیے مفرد ہے کہ نور آدمی کے پاس ہدایت آدمی کے پاس جتنی بھی زیادہ ہو اس کو کم سمجھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور ظلمات کو جمع ذکر کیا کہ باطل اور غلط باتیں اگر تھوڑی سی بھی ہوں تو ان کو زیادہ سمجھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے نور اسلام ہے نور عمل ہے نور تقوا ہے اور نور شریعت پر چلنے کا نام ہے اور یہ ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساتھیوں کی برکت سے اور ذکر کی برکت سے ہماری نور کو بڑھا دیں آمین اور نور کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالی ہمیں دے دے دنیا والا نور یہ بھی نور ہے آخرت کی روشنی اور نور وہ بھی نور ہے دنیا میں نور اللہ والوں کی علامت ہے جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یاد آتی ہے ان کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالی نور رکھتے ہیں قرآن کریم بھی نور ہے شریعت بھی نور ہے حدیث بھی نور ہے اور جو حدیث سنائی گئی آنکھوں میں نور ہو دل میں نور ہو آنکھ ہاتھ پاؤں میں نور ہو پیٹ میں نور ہو ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بھی عمل کرے کان بھی عمل کریں ہاتھ اور پاؤں بھی عمل کرے اور دل بھی عمل کرے سب عمل میں لگ جائیں گے اس لیے کہ اللہ تبار تعالی کی رحمت اور مہربانی دنیا میں آدمی پر ہر وقت ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی صبح و شام دن رات بے شمار رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے رحمان کے معنی سب پر رحمت کرتے ہیں سب پر مہربانی کرتے ہیں کافر مسلمان فاسق فاجر اچھا برا اللہ تعالیٰ آخرت میں رحیم ہے یعنی بہت بڑی اور انتہائی مہربانی فرمائیں گے جس مہربانی کی کوئی انتہا نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے فی کل احیانی ہر وقت ہر وقت کا مطلب یہ کہ دن ہو رات ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر قلبی کرتے تھے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں تھا اور یا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کا مطلب جس ٹائم کے لیے جو ذکر مقرر ہے تو وہ ذکر کرتے تھے تو اصل میں تصوف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی زبان اور دل ذاکر بن جائے اس لیے کہتے ہیں اذکر اللہ بالتوبہ توبہ یذکرکم یذکرکم بے یز قر تم اللہ تعالیٰ کو توبی کے ساتھ یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اذکر اللہ بالمجاہدہ یذکرکم اللہ بالمشاہدہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر محنت کے ساتھ کرو نماز محنت کے ساتھ پڑھو آدمی محنت کے لیے پیدا کیا ہے کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا مشاہدہ کرائیں گے اذکر اللہ بالسحور یذکرکم اللہ بالحور بالشور الحور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سہری کے وقت میں یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تو آخرت میں حور غلمان عطا کریں گے اذکر اللہ بالاستغفار یذکرکم اللہ بالانوار تم استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو انوار عطا فرمائیں گے اذکر اللہ بسنا یذکرکم قرقم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کرو اللہ تعالیٰ تم کو بخشش عطا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت عطا فرمائیں گے اذکر اللہ بالمساء یذکرکم اللہ بجابت الدعاء شام کو بھی اللہ تعالیٰ یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ آپ کی زبان ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے تر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہونا چاہیے اور اس اللہ ذکر کثیر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے اور حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو گے تو اس میں تم کو چرنا چاہیے وہاں سے پھل کھانا چاہیے ما ریاض الجن یا رسول اللہ جنت کے باغیچے کیا ہے فرمایا مساجد اور دوسری روایت میں ذکر کے حلقے دونوں کو ملایا جائے تو خلاصہ یہ ذکر کر لیا کرو اور ذکر کرو مساجد میں مساجد اور مسجدوں کو حدیث میں آتا ہے نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے لیے اور تلاوت کے لیے مساجد کو بنایا گیا تاکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل گھر میں بھی ہونا چاہیے لیکن مسجد اس کے لیے بنائی گئی ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام نے آپس میں تذکرہ کیا رس کہ ہم کون سا مال جمع کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم آپس میں بحث مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے میں ان سے دریافت کروں گا پوچھ لوں گا کون سا مال جمع کرنے کا قابل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر زبان زبان ذکر کرنے والی ہو وقل و شاکر اور دل شکر سے مطمئن ہو شکر کرنے والا ہو وزوجة زو علی الدین اللہ اور ایسی بیوی ہو جو دین میں معاون ہو جو دین میں مددگار ہو تاب دار بیوی ہو جب تاب دار بیوی ہے تو اطمینان ہے اگر نافرمان بیوی ہے ہر وقت جھگڑا ہے نہ نماز میں مدد نہ حج میں مدد نہ تلاوت میں ذائقہ اور مزہ ہر چیز بے مزہ ہے چوبیس گھنٹے کی مصیبت ایک گھنٹے کی مصیبت تو آدمی برداشت کر لے گا وہ تو چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ دن رات ان کے ساتھ ہے اور اگر کچھ دیر غائب ہو جائے واپس آ کر کے وہ پھر اپنا پھر نزلہ گرا دے گی وہ جتنے ٹائم غیر حاضر رہا ہے تو اس کی کثر نکال دے گی اس لیے فرمایا ایسی بیوی جو دیندار ہو اور دین کی وجہ سے اس کی دین کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بہتر بن جائے گی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار لڑکی سے نکاح کرو اگر آپ اس کو پسند ہیں بہت اچھی بات ہے اور اگر پسند نہیں ہے تو اللہ کے خوف سے آپ کی تابیداری کرے گی آپ کی بات مانے گی آپ کی خدمت کرے گی آپ کی خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھے گی دونوں صورتوں میں بات اچھی ہو گئی اور نتیجہ اچھا نکلا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار لڑکی سے دین والی لڑکی سے نکاح کی ترغیب فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے جمال کی وجہ سے یا اس کے مال کے وجہ سے یا اس کے نصب کی شرافت کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسفر بد دیندار لڑکی کو پسند کرو دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے میں رونق رکھیں گے اس کی اس کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور ڈالیں گے اصل تو نور ہے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل مال ہے جو آدمی اپنے لیے آخرت میں جمع کرے اگر آدمی کے پاس مال ہے ذکر نہیں کرتا شکر نہیں کرتا اس کا مال بیکار ہے اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے تب بھی کہتے ہمارے پاس تو کچھ نہیں دیکھو فلان کے پاس دو فیکٹریاں ہیں ہمارے پاس ایک فیکٹری ہے فلان کے پاس چار فیکٹریاں ہیں میرے پاس صرف دو ہے دن رات پریشان رہے گا دن کو بھی پریشانی رات کو بھی پریشانی کیونکہ شکر نہیں آدمی شکر کرے شکر کی برکت سے جو موجود ہے اس پر مطمئن اور صبر کرے گا اطمینان ہوگا جو مفقود ہے اس کے پاس نہیں ہے صبر کرے گا صبر بھی اچھی چیز ہے شکر بھی اچھی چیز ہے تو ذکر کے بارے میں فرمایا ماشاء اللہ ہمارے ساتھی ذکر کی لائن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل پر جمع رہتا ہے اور آدمی کے دل پر گھٹنے لگا کر بیٹھ جاتا ہے الشیطان جاسم اللہ قلبی قلب ابن آدم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے خناسا بھاگ جاتا ہے خناس بن جاتا ہے جی۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اپنا وسوسا ڈالنا شروع کرتا ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہر ٹائم مشغول اس وقت ہوتا ہے جب ذکر کو سیکھتا ہے جب ذکر کرتا ہے ذکر کی پابندی کرتا ہے پھر چلتے پھرتے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا اوپر چڑھے گا اس کو اللہ اکبر یاد آ جائے گا نیچے اترے گا تو اس کو سبحان اللہ یاد آ جائے گا بیت الخلاء جائے گا تو بیت الخلاء کا جو ذکر اور دعا ہے وہ اس کو یاد آئے گی باہر نکلے گا تو باہر نکلنے کی دعا اس کو یاد آئی مسجد آئے گا تو مسجد دعا اس کو یاد آئے گی مسجد سے باہر جائے گا تو وہ دعا اس کو یاد آئے گی گھر جائے گا تو گھر والی دعا گھر سے باہر نکلے گا تو وہ دعا اس لیے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں لگا ہوا ہے ذکر کو وہ نہیں بھولے گا اس کی پریکٹس ہو گئی ہے اس کی مشق ہو گئی ہے تو اسی لیے یہ مشق مشق کو جاری رکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر ہر چیز کے لیے ثقالت صاف کرنے کا آلہ ریتی ہوتی ہے جس سے زنگ کو صاف کرتے ہیں لوہے کو صاف کرتے ہیں ریتی کے ذریعے سے اس آلے کے ذریعے سے جس سے وہ چمک جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر اتنی اونچی چیز ہے اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جس جس وقت ممبر نہیں بنا تھا تو کھجور کے تنے کا ایک ٹکڑا لگا رہتا تھا وہاں پڑا رہتا تھا اس کے ساتھ تکیا لگاتے تھے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے ایک عورت تھی اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے بہترین کاریگر ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی چیز بنائیں جس پر آپ بیٹھے اور کھڑے ہو جائے خطبہ اور نصیحت فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے دوسری ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بنا دے پھر جب چند دن گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ممبر کا کیا بنا اس وقت ممبر کا نام نہیں تھا بعد میں ممبر کا نام اس کو مل گیا یہ ممبر جس کی تین زینے ہوتے ہیں اور بعض روایات میں چار زینوں کا ذکر ہے میں بعد میں دو کا ذکر ہے بعد میں تین کا ذکر ہے اصل میں تین زینے تھے جہاں دو کا ذکر ہے جو چھت ہے اس کو نہ ملایا جائے تو دو ہو جائیں گے جب ممبر بن گیا رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک کے لیے اس پر کھڑے ہو گئے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا اور اس طرح رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے کسی بچہ روتا ہے ماں کی جدائی پر بس یا بچہ روتا ہے دودھ مانگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کو اپنے اپنی گود میں اٹھ رکھا اپنی گود میں لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش کیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ کھجور کا جو تنا وہاں پڑا ہوا تھا وہ رونے لگا اللہ تبار تعالیٰ کے ذکر سے جدائی پر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے تو ذکر ان کے ساتھ متصل تھا بلا ہوا تھا ذکر سے الگ ہونے کی وجہ سے وہ کھجور کا تن رونے لگا تو ذکر اتنی اونچی چیز ہے ہماری زبان زبان ذکر کرتی ہو تو ہماری زبان خوش ہوگی دل ذکر کرتا ہے دل خوش ہوگا دماغ ذکر کرتا ہے دماغ خوش ہوگا اس لیے بعض حضرات نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے بارے میں اذکر اللہ بالجنان یذکرکم بالجنان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو دل میں اللہ تعالیٰ تم کو یاد کریں گی جنتوں کے ساتھ جنان جنت کی جمع ہے جنان دل کو کہتے ہیں تو ذکر کے سلسلے میں بیان ہوا اور ہمارے مولانا قاری رشید صاحب حفظ اللہ نے تصوف کا ایک اہم مسئلہ اور تصوف کی ایک اہم بات بیان فرمائی کہ تصوف حقیقت میں کیا چیز ہے تصوف ہے الدخول فی فی قول و عمل و خلق سنیت والاجتناب عن كل قول وعمل وخلق دني دنی ہر اچھے شریعت والے قول میں داخل ہونا اقوال اعمال اخلاق سب شریعت کے موافق ہو جائے وہ اقوال وہ اعمال اور وہ اخلاق جو شریعت کے خلاف ہے ان سے بچے تو ان اخلاق اور اعمال میں جن سے بچنا ضروری ہے ریاکاری شہرت کو طلب کرنا لوگ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں فلان فلان جگہ میری تعریف ہو گئی اس سے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اور میرے ذکر کو بڑھا دو اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے اپنے ذکر کو بڑھانا شروع کرتا ہے ریاکاری کو جیسے قاری صاحب نے فرمایا شرک کہا گیا ہے اور علماء فرماتے ہیں ایک شرک اکبر ہے ایک شرک اصغر ہے شرک اکبر کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ کو معبود بنایا جائے اور شرک اصغر کی تعریف یہ ہے غیر اللہ کو مقصود بنایا جائے اللہ غیر اللہ کو معبود بنایا جائے معبود بنانے کا مطلب یہ ہے غیر اللہ کو اپنے اوپر متصرف سمجھ لیں کہ وہ میرے تمام حالات سے واقف ہے میری تمام باتوں کو سنتے ہیں میری مالی عبادت میری بدنی عبادت میری قولی عبادت سب اس کے لیے ہے میری قلبی عبادت سب اس کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں شرک اکبر قلبی عبادت قولی عبادت فعلی عبادت مالی عبادت یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے اگر کسی کے سامنے سجدہ کیا اور اس کو متصرف سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے سارے کام بگڑی ہوئی کو بناتے ہیں یہ شرک اکبر بن گیا غیر اللہ معبود ہو جائے اس لیے قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر اور منت مانو ایک اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ اور خیرات والذين تدعون من دونه لا يملكون من قتمير جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو جن کو تم بلاتے ہو جن کو تم پکارتے ہو جن سے تم مدد مانگتے ہو وہ چھلکے کے مالک بھی نہیں مل شک جس مردے سے تم مدد مانگتے ہو جن کا انتقال ہو چکا ہے اگر یہ بہت بڑا ولی ہے وہ اپنے کفن کو بھی اپنے سے نہیں ہٹا سکتا تاکہ باہر نکل آئے صحیح جو چھلکی کی طرح ہے ما يملكون من نم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تم ان سے مدد مانگتے ہو وہ تمہاری دعا کو مدد مانگتے تو سنتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلام سناتے ہیں جب تم شرک والی بات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سناتے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو اللہ یسمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم اگر سن لے ما استجابوا لكم وہ قبول نہیں کر سکتے آپ کی مراد کو یا پورا نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن آپ کے شرک سے انکار کریں گے وہ اللہ و نبی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بدلاتے ہیں دوسرا آپ کو نہیں بتایا الذين تدعون من الله عباد امثالكم جن سے تم اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہو آپ جیسے بندے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے تو قاری صاحب نے یہی فرمایا کہ شرک اکبر کے ساتھ شرک اصغر سے بھی بچنا چاہیے دوسروں کو دکھانے کے لیے ایک کام کرنا کہ وہ دیکھ لیں اور میری تعریف کریں جیسے حضرت سعدی نے فرمایا ہے ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا بادشاہ سلامت نے کہا کھانا کھائیے کھانا حاضر ہے اس نے کہا نہیں دل نہیں دل نہیں چاہتا کھانا وانا ہم نہیں کھاتے زیادہ البتہ میں نماز پڑھوں گا آپ کے کمرے میں تاج کے کمرہ متب برکت والا بن جائے گا نماز شروع کی لمبی نماز پڑھی جب گھر اپنے بچے کے ساتھ آیا تو اپنی بیوی سے کہا کھانا لائیے تاکہ کھانا کھاؤں وہاں کھانا نہیں کھایا <laughs> بچے نے کہا جیسے آپ ابا جی ابو آپ جیسے کھانے کی قضا کر رہے ہیں اس نماز کی بھی قضا کرو جو وہاں پڑی اس لیے کہ وہ نماز بھی دیکھا نہیں پڑھی صحیح اور جو علماء ریا کرتے ہیں وہی تو بے وقوفی کی بات ہے اس لیے کہ من کا نل اللہ کا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا شہرت ہے تو اللہ پر چھوڑ دو اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کو لوگوں کی دلوں میں ڈالیں گے اور ایک واقعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ افغانستان کے دو عالم تھے بس یہ بیان کرتا ہوں تو پھر بس کرتا ہوں ختم کرتا ہوں ایک عالم کا نام مولانا عبد الحکیم دوسرے کا نام مولانا عبد الباقی تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے زیادہ یہ دونوں شام گئے ہجرت کی نیت سے ان کو معلوم تھا کہ آخر میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام آئیں گے تو وہ اس نیت سے گئے چلو شام میں رہیں گے اس وقت شام میں خلافت عثمانیہ تھی اور شام خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا بادشاہ دمشق میں ہوا کرتا تھا اور دمشق کا گورنر سب سے اونچا اور اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا تھا خلافت عثمانیہ میں تو وہاں گئے جو مولانا عبد الحکیم صاحب تھے بہت اچھے عالم بھی ہیں بہت اچھے عالم تھے اور کن الدقائق کی ایک بہترین شرح بھی لکھی ہے کشف الحقائق کے نام سے الحق جس میں مخت دلائل بھی مختصر ہے اور دلائل کے ساتھ ساتھ نقلی دلائل بھی احادیث کا اچھا ذخیرہ اس میں موجود ہے وہ مولانا عبد الحکیم صاحب وہ بھی گئے اب جب وہاں گئے تو کوئی کام نہیں تھا جگہ جگہ جب معمار کام کرتا تھا دیوار بنانے والا کمرہ بنانے والا تعمیر کرنے والا تو ان کے ساتھ مزدوری کرتے تھے کود لا یمود کے لیے چند دن مزدوری کرتے تھے پھر چھوڑتے تھے پھر جب فاقی کی نوبت آتی تھی اور ضرورت ہوتی تھی پھر چند دن مزدوری کرتے تھے اور اسی طرح رہتے تھے ایک مرتبہ جو دمشق اور شام کے گورنر تھے توبہ شام کے جو مفتی اعظم تھے ان کے گھر میں کام ہو رہا تھا شیخ محمود حمزاوی رحم اللہ جنہوں نے بندوق کی گولی سے شکار ہو جاتا ہے اگر بسم اللہ پڑھے اس پر رسالہ لکھا ہے اس کا نام ہے فتو الخواس اس طرح نام ہے غالباً تو شیخ حفظانی کے گھر میں جب کام ہو رہا تھا تو اس میں مولانا عبدالحکیم بھی کام کر رہے تھے معمار کو پتھر دے رہے تھے معمار کو اینٹی دے رہے تھے سیمنٹ سیمنٹ اس زمانے میں نہیں چونا وغیرہ بنا رہے تھے شیخ حمزاوی کی کا جو ڈیسک تھا اس کے اوپر کچھ فتح پڑی تھی انہوں نے جب فتوا دیکھے اور یہ تو بہت مضبوط عالم تھے بعض جگہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی لکیر کھینچی اور وہاں لکھا یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے فلان کتاب میں لکھا ہے فلان میں لکھا ہے فلان کتاب میں لکھا ہے نیچے کسی اور عبارت کے متعلق لکھا یہاں عبارت ایسی ہونی چاہیے اس ایسی عبارت ہو تو اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے لکھا اور رکھا پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے جس کام کے لیے آئے تھے عصر کے وقت جب شیخ حبلاوی آئے مفتی صاحب انہوں نے دیکھا کہ فتح کے اندر عجیب عجیب باتیں لکھی گئی ہیں حیران ہو گئے یہ کام کس نے کیا یہ تو معمار لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا کیا پتا تحقیق کرتے رہے کرتے رہے معلوم ہوا کہ یہ اس مزدور نے کیا ہے اس کو بلایا اس سے کہا تم کون ہو اس نے پورا قصہ سنایا میں افغانستان سے آیا ہوں ہجرت کی نیت سے آیا ہوں کمائی وغیرہ کے لیے نہیں آیا ہوں انہوں نے کہا اچھا تو کہنے لگے آپ یہ کام بند کر دیں فلان مسجد میں مفتی اعظم کا تو بڑا وہ اعتبار ہوتا تھا بہت زیادہ بات چلتی تھی فلان مسجد میں آپ کے لیے کمرہ اور مدرسہ ہم نے کھولا ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا آپ وہاں چلے جائیں وہاں بیٹھے رہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی کے پاس علم ہو اور مضبوط علم ہو تو خود اللہ تعالیٰ مشہور کریں گے خود اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیں گے تو پھر عزت کو طلب کرنے کے لیے ایک کام کرنا کہ ہم یہ کہ مجھے عزت مل جائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں اس لیے کوئی عالم ریاکاری کے لیے کام کرتا ہوں دکھاوی کے لیے تو خیر غالباً یہ بے وقوفی ہوگی اور وہی مولانا عبدالحکیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے ان کو اتنی شہرت دی کہ دمشق کا گورنر ان کی ملاقات کے لیے ٹائم لے کر آیا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں تو گورنر صاحب آئے یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور پاؤں پھیلائی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہاتھ میں لایا بات چیت ہوئی خیر خبر پوچھی اور کچھ دیر کے بعد نصیحتیں سن کر واپس چلے گئے جب واپس جا رہے تھے تو خادم سے گورنر صاحب نے کہا کہ مولانا کو تھیلا دے دے جس میں اس زمانے میں دراہم اور دنانیر تھی یہ ان کی ضرورت اور مہمانوں کے لیے ہے تو ان کے سامنے جو تھیلا پیش کیا انہوں نے واپس کیا اور گورنر صاحب سے کہے الذي يمد رجله لا يمد يده اللہ بے شک جو آپ کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری اور شہرت طلبی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کی توفیق نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و اصحابہ اجمعین ذکر ہوگا ان شاء اللہ